بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگست سے جو تقریبات تھیں شروع ہوئی اور اور مری سے اب ہفتہ اتوار کو لوگ واپس ہو رہے تھے تو کوئی جگہ خالی نہیں تھی ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے سات سے پچھلے ٹائم کے مطابق اس وقت چلا اور اب پہنچا پھر بھی وہ نہیں تھا کہ وہ کل تین گھنٹے میں پہنچا آج دو میں بہرحال شاہ اللہ رحمت اللہ کی جب اللہ سے بات ہو رہی تھی پر ایک مقام پہ پہنچ کے وہ بات اس اعتبار سے رکی کے اب آگے نئی ندارش ہیں تو خیال آیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہجہان میں لوگوں کی توجہ رمضان کی طرف دلائی تو آج کی نشست میں اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو بات پیش آنے والی ہوتی تھی اس کے آنے سے پہلے لوگوں کو اس چیز کے متعلق باخبر کر دیتے تھے اور یہ بات ایسے تو نہیں ہے کہ باقاعدہ کسی روایت میں ایسے الفاظ آ گئے ہیں مگر بہت مواقع پر اگر خود احادیث پر غور کریں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں حج نو تاریخ کو رکھا ہوتا تھا اور تب بھی ہوتا ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم سات تاریخ کو حج کی چیزیں بتا دیتے تھے اور اسی لیے حج سے پہلے تین خطبے سنت اور حمتی فتح نے اس میں سے ایک خطبہ سنت موقع بھی لکھا ہے لیکن کوئی نہیں دیتا اور کوئی دے دی تو ہادی کہاں سنتے اور دو خطبات کو انہوں نے مستحب لکھا ہے اور بعض کو کہا کے استحجاب کے بارے ہوئے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حج سے پہلے حج کی چیزیں لگا دیتے تھے یہی یعنی چیز اس وقت بھی سامنے آئی جب آپ نے زکات کے سلسلے میں حکم جاری کروانا چاہا اور یمن میں اپنے نمائندوں کو بھیجا یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکومت دی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ ہوا رہے ہیں اور دوسرے اپنی طرف سے مقرر کروایا تھا حضرت اشری رضی اللہ عنہ کو اور تیسرے آدمی حضرت نواز رضی اللہ عنہ تھے اور معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا جتنی چیزیں دی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ زکات وہاں کے عمرا سے لینا اور وہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دینا تو اعتماد رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے زکات اکٹھی کی اور پھر زکات لینے کے لیے وہاں کوئی نہیں رہا تو گرم کپڑوں کی صورت میں انہیں زکات دی گئی تو انہوں نے وہ گرم کپڑے یمن سے مدینہ منورہ جو فرمایا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ ایسے ہیں جو گرم کپڑے انہیں ضرورت ہے سردی ہے کیونکہ مدینہ منورہ میں سردی زیادہ پڑتی تھی اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ جو لباس پہنتے تھے ان میں ایسے لباس بھی تھے کہ جیسے سویٹر ہوتا ہے کوٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹوپی لگی ہوئی ہوتی ہے تو صحابہ رضی اللہ ہم نماز کرتے تھے ایسے لباس میں کہ وہ کوئی اور ٹوپی اوڑھنے کے بجائے یہی ٹوپی جو ہوتی تھی اسے سر پہ اوڑھ لیتے تھے اب بھی ایسی ہیں چیزیں تو گرم کپڑوں کی وہاں ضرورت پیش آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوپی عورتیں بہت چیزیں اس کے متعلق حدیث میں آئی ہیں ایسی ٹوپی بھی سردی میں اور لیتے تھے جس سے کام بھاگ کیے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب جاتے تھے تو ایسی ٹوپی رکھنے کا بھی حکم دیتے تھے کہ سفر میں ایسی ٹوپی پہن لیں جس سے سر گردن اور کان محفوظ رہیں اور عام حالات میں سفید ٹوپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پہنتے تھے جو سر پہ چپک جائے اور اسی میں نماز پڑھاتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے اس کی یہ جو تصور ہمارے ہاں ہو گیا ہے کہ ایسی ٹوپی ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ کے نماز پڑھانا ضروری ہے یہ درست نہیں ہے صلی اللہ اللہ علیہ وسلم بالکل سادہ ٹوپی پہن کے بھی نماز پڑھاتے رہے پگڑی بھی باندھتے رہے تو مدینہ منورہ میں ایسے کپڑے آتے تھے کہ ان کپڑوں کو صحابہ رضی اللہ نے استعمال کیا اور ٹوپیاں ان میں صاف لگی ہوئی ہوتی تھی جیسے کوٹ ہوتے ہیں تو اوپر ہی وہ ٹوپی اوڑھ لیتے تھے ایک چیز ہے تقوا اور ایک چیز ہے فتوا فتوے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے اور فتوے کا اصول یہ ہے کہ بہتر سے بہتر حل لوگوں کی مشکلات اور تکالیف کا دیا جائے اور فتوے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مفتی یہ کہہ دے کہ یہ چیز آرام ہے ناجائز ہے فتوا صحیح طرح ہوا ہے تو وہ کہے کہ بھائی یہ چیز ناجائز ہے اور اس کے جائز ہونے کی یہ صورت ہے جو اس کا کوئی جائز حل نہیں بتاتا وہ پورا مفتی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں کپڑے آئے اور لوگوں نے یہ بتایا کہ مومنین اس میں رنگ کو پختہ کرنے کے لیے جانوروں کے پیشاب میں اس کپڑے کو رنگا جاتا ہے پھر یہ آتا ہے تو اس جرمان نے اس کپڑے کا استعمال خود چھوڑ دیا لیکن لوگوں کو کہا کہ اسے تم استعمال کر سکتے ہو دھو گے پاک کر لو استعمال کرو ایسی تحقیق کا بھی حکم دیا کہ جو خبر مجھ تک پہنچی ہے یہ درست بھی ہے یا نہیں اگر پتا چلا کہ خبر ہی درست نہیں ہے تو پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح خبر تھی اور اس طرح تحقیق ہوئی اور اس کی تبدیل ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن جانے سے پہلے ان کو بتایا کہ کس طرح زکات کیسے وصول کرنی ہے اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں تو رمضان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتلا جو دیا اس میں یہ بتایا کہ یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے یہ ایسا زبردست مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نیکی کا ثواب چند در چند کر دیا ہے دگنا دگنا بہت زیادہ کر دیا قرآن کریم میں نیکی کے ثواب کی بہت جگہ سے اللہ نے کہا تھا ہم اسے بڑھا دیتے ہیں اور کے متعلق اللہ نے کہا محاط کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کام نیکی کے کرو گی صحیح کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عام لوگوں سے دگنا کر دے گا لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تخصیص ہے صرف امہات المومنین کی یہ خیال درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کئی لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ اللہ انہیں دگنا اگر دے گا مثلا اہل کتاب کے متعلق اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ جو اہل کتاب میں سے عیسائی اور یہودی ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خود بخود اس کے سارے اعمال میں اگر دگنا ہو جائے حدیث میں بھی آیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے علی کتاب سے خاص طور پر فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی مجھ ایمان لے آئے گا تو اسے ایک اجر پر اللہ اس کا دے گا کہ نبی علیہ السلام پر ایمان کو لایا اور پھر اس اس کے مطابق عمل کیا اور ایک مجھ پہ ایمان لایا اور اس شریعت پہ عمل کیا تو دگنا سواب اس کو بھی ملے گا اسی طرح ہمارا عالم بدلا ہے کہ جو لوگ ہر ستن اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نیکی کا بغیر دیا کرتے اللہ جو وافلہ ہو اللہ اس کے لیے بہت زیادہ اجر کو بڑھا دے گا اور بہت سی مثالیں قرآن میں آتی ہیں کہ قرآن کریم نے ان کا عجب بڑھانے کی باتیں کی ہیں کہ اللہ اس کا اجر دگنا کر دے گا اس کا جو دگنا کر دے گا سات سو گنا تک لے جائے گا سورہ بقرہ نے مثال دی ہے تو کسی طرح رمضان میں اجب کا لگانا نے جو چیز بتائی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کیا اور یہ بتایا ہے کہ سنت کا درجہ فرض کے برابر اور اس کا پھر آگے مزید اس کو بڑھتے چلے جانا یہ چیز اشار فرمائی اور حید اس لیے کہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھنا اور روزہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے تو لوگوں کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جائے نقل کو فرض کے درجے میں پہنچا دیا ہے اور بات وہ ہے جو قرآن کریم میں چکائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقل لوگوں سے پسند کرتا ہے اس لیے رمضان میں نیکیوں سے بھی پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی متقل بنے کیونکہ تقوار جتنا آ جائے گا اللہ تعالیٰ آمال کو قبول کرے گا اور اگر تقوا نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ بڑا مشکل ہے اور تقوا کا تعلق پوری زندگی سے ہے زندگی کے کسی ایک شعبے سے نہیں ہے اس لیے بڑے بڑے لوگ قرآن کی اس آیت سے ڈرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ اعلیٰ کہ مستقل لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور مستقل لوگ ان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں رشتے ان کی گزشوں کے لیے دعا کرتے ہیں معافی کی تو تقوا بنیادی طور پر ایسی چیز ہے کہ اگر نہیں ہوگا تو پھر اعمال میں جان پڑنا روح پڑنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے زندگی کے جتنے بھی عقیدہ ہے اعمال ہے اخلاق ہے اخلاق ملتی جلتی چیزیں ہیں عیسائب کی شرح میں بڑے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ وہ تقوا کو تلاش کرتے تھے کہ تقوا کیا چیز ہے اور تقوا کے ساتھ تھوڑی نیکی بھی بہت ہے اور بغیر تقوا کے بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی گویا کے کارآمد میں ہوتی اور تمہارے بھی اندازوں نے لوگوں کو ایک مرتبہ تلقین کی اور اس پورے خطبے میں تمہارے رضی اللہ نے سب سے زیادہ اس بات کا زور دیا وہ تقوا تھا اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے متعلق ہمیں بتایا اور اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے بتائی تو دیکھو جہنم میں لے جانے والی چیز یہی ہے یعنی انسان اس کی قطا کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے مراد وہاں بھی یہی تھی کہ انسان اس بات کو چھوٹی سی چیز سمجھتا ہے لیکن وہ بات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اتنی پھیل جاتی ہے اتنی تباہی میں جا رہتی ہے کہ آدمی کے باقی اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے تو آدمی جب تکوا میں رہتا ہے تو پھر اس کی نیچیوں کا چہرہ بھی ہو جاتا ہے اور نوانا اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے ہمارے بزرگوں کا اصل جو اصل جو امتیاز تھا یہ تھا کہ متقی تھے اور ایسے متقی تھے کہ مشتبہ چیزوں سے بچتے رہے جس چیز میں شبہ پڑ گیا بس اس چیز کو چھوڑ دیا اس چیز کے قریب نہیں گئے یہ تقا اللہ کے ہاں ان کی قبولیت کا باعث بنا اور پھر اس کے بعد سارے معاملات ان کے سبرتے چلے گئے حتیٰ کہ لگا اعلیٰ نے دین کی بڑی خدمات ان سے دی یہ ریاست ٹونک میں ایک محلہ ہے اس محلے کا نام ہے قافلہ اب تک نواز کے دورہ میں بو جو تھے یہ لوگ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے بیت ہو گئے تھے اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو تقوا تھا وہ بہت اعلیٰ تھا حتیٰ کہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ جیسے آدمی مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ جیسے آدمی کہتے تھے کہ حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی چیز دیکھی اصل تھی اور عجیب عجیب باتیں ان کی بہت ہی سید صاحب رحمت اللہ کے جب گئے تو انہوں نے کہا یہ لوگ اتنی استعداد سے تھے کہ وہاں اللہ حضرت نماز پڑھا دیں نماز نہیں پڑھنی آتی تو ویسے سید صاحب رحمت اللہ جب نماز کا کہا دو رقطیں جو ہم نے حضرت کے کہنے میں پڑھی پھر وہ زندگی بھر ایسی دو رقطیں نصیب نہیں ہوئی سرے سے کسی چیز کا اللہ کی حضوری کے علاوہ خیال ہی نہیں آیا ایسا خوشی اور فضول تھا عبد اللہ علیہ کے بیٹے تھے وہاں عبد القیوم صاحب مفتی تھے بھوپال کے پھر یہ شاخ یہاں چلی گئی بھوپال والوں کے پاس حضرت کی بڑی چیزیں پڑی ہوئی ہیں صاحب اللہ علیہ کے تقاضی کا ذکر کرتے تھے نواب وزیر الدولہ کہتے تھے کہ حضرت کا تقاض ایسا تھا کہ ہماری ریاست میں تشریف پابری جب ہوئی ان کے لوگوں کی یعنی جو قافلے والے لوگ تھے ان کی تو پھل نہیں کھاتے تھے اور سب کو حیرت کہ پھل بھیجتے ہیں تو چپکے سے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں پھل نہیں کھاتے قافلے والے قافلے والے تھے کون بارہ کی شہادت میں بچ گئے تھے تو حضرت اپنی اہلیہ کو سید صاحب اللہ کہ پگارا جو تھے ان کے خاندان میں چھوڑ گئے تھے حضرت فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو پھر آپ وہاں چلی جائیں ریاست کا سکتے ہیں تو کیا نواب صاحب نے لکھا کہ ان کو پیر پگارا کے دادا پر دیں وہ پھر وہاں سے تشریف لے گئی تو نواب اتنا احترام کرتے تھے اس خاندان کا کہ وہ چودہ میل کے فاصلے کر ایک پوسٹ جو ہوتا تھا یا بارہ میل ہوتا تھا انہوں نے کہا جب سواری یہاں تک پہنچے تو بتائیں جب پہنچی تو وہاں سے وہ انہیں ڈولی میں رکھ کے اور پیدل چل کے خود تین اپنے دوستوں کے ساتھ ریاست میں لائے سید صاحب رحمت اللہ سے اتنا تعلق تھا سید صاحب رحمت اللہ صاحب زادی تھی اور ان کی ریاست میں شادی ہو گئی تھی تو وہیں حضرت کے داماد سے تو معلوم ہوا کہ کسی بات پہ انہوں نے سید شیخ رحمت اللہ کی بیٹی تھی سارا ان کو ڈانٹا ہوتا ہے شوہر بیوی کے تعلق میں ایسے نواب عزیز الدولہ مرحوم کو پتا چلا ان کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ ان کے حضرت کے دامات کو بلایا اور عرض کیا کہنے لگے حضرت میری بیٹی موجود ہے اگر دوسری شادی کرنی ہو تو میں حاضر ہوں اور وہ خادمہ کے طور پہ کام کرتی رہے گی آپ کے لیے لیکن اس کو نہ ڈانٹے سید صاحب احمد اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا ایسی محبت تھی کہ زندگی میں پناہ کر دی اور وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کوئی طاقت زور اور زور دار مقام ہو اتنی طاقت تھی نواز وزیر پہلا کی کہ وہ ریاست کے جو دن تھا اس موقع پہ آئے تو لوگ کہتے تھے ہم نے دیکھا کہ نواز وزیر الدولہ نے اپنے دونوں گھٹنے گھوڑے کے ساتھ ملا کر دبایا گھوڑے کو تو گھوڑے کی زبان باہر نکلا ہم سمجھے کہ ایسے ہی ہے لیکن کئی مرتبہ ہم نے یہ منظر دیکھا اتنی طاقت انہیں دان دی تھی کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کے اگر دباتے تھے گھوڑے کو تو اس کی زبان اور چلا یہ کہ ایک ہندو کے متعلق پتا چلا کہ بہت طاقت بہت طاقتور ہے اور بڑے بڑے لوگ اٹھا کر وہ پتہ دیتا ہے بڑے بڑے پہلوانوں کو تو نواب صاحب اس کا امتحان لینے گئے نہ امتحان لیا اس کا اسے بلایا بالکل تقریب تھی اور تقریب میں سب نے نواب الدین والوں کو پیش کرنی تھی نظر پیش کرنی ہوتی تھی اور نظر پیش کرنے کا مطلب ہوتا تھا کہ ریاست میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز کو دیتا تھا پیسے دیتا تھا کوئی بھی تو ہے تو نواب صاحب کو نظر پیش کی اس نے ہندو تھا اور اس نے سکہ پیش کیا اپنی ریاست کا سونے کا تو نواب صاحب نے ہاتھ میں رکھا میٹھے میں انگلی میں اس میں سے رہے کے اچھا یہ کس کا سکتا ہے کس کے آ سکتا ہے اور جب اس کے حوالے کیا تو اس پہ جو نقش و نگار تھے وہ مٹ گئے ہندو سمجھ گئے تو یہ اصل میں مجھے چیلنج ہے کہ طاقت تو اس نے کہا حضرت یہ سکہ ہماری ریاست کا ہے اور ہمارے یہاں چلتا ہے اور حضرت یہ دیجیے دو چار جملے کر کے اس نے سکے کو ہاتھ کے دو کر کے نواب کو واپس کر دی تو نواب کا بھی تھا اس نے کہا مقابلہ تو مناسب نہیں لیکن انہیں بھی بتایا کہ میری طاقت ہے مجھے بھی بتایا کہ مجھے اتنی طاقت ہے اتنے طاقت اور آدمی تھے لیکن سید رحمت اللہ کے جو بارہ سو میں لوگ رہ گئے تھے اس منت کے لیے پورا محلہ میں اس محلے کا نام قافلہ پڑ گیا یعنی لوگوں سے وہ کہتے تھے کہ وہ لوگ پھل نہیں کھاتے تھے آپ کسی نے پوچھا تو پھل کیوں دکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ریاست میں یہ جو پھل آتے ہیں یہ درختوں سے جو اتارے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی ان کا پودا ہو جاتا ہے تو ان کی میں جو ہوتی ہے یہ جو مجھول دہ ہے ہمیں یعنی پتا نہیں ہوتا کہ کتنا پھل کرے گا پیسے اس سے پہلے ہی طے ہو جاتے ہیں قیمت اس سے پہلے ہی طے ہو جاتی ہے تو قیمت کے پہلے طے ہو جانے کی وجہ سے ہم اسے جائز نہیں سمجھتے تو اس لیے ہم بازار سے کوئی پھل لیتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے پرواز کرنے کا چاہیے تھا رحمۃ اللہ صاحب رہنے کا چاہیے تھا رہنا چاہیے تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ جو میرا ذاتی باغ ہے آئندہ سے اس سے پھل بھیجے جائیں ریاست میں پھل خرید کے لائنیں بھیجا جائے یہ رکھوا تھا ایک بات شاہ صاحب رحمت اللہ لال نے لکھی ہے اور یہ بات حضرت ہی لکھ سکتے تھے بحث کی ہے جگہ کہ خرید و فروخت کیا ہوتی اور پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہنسی کو کہا ایک قسم ہے دے کی خرید و فروخت کی اسے ناجائز کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اجرت واضح نہ ہو تب تک معاہدہ حرام مثلا ایک چھوٹی سی مثال یہ کہ ایک آدمی نے یا تو گاڑی کرائے پہ لے لی اور سامان رکھو اور اسلام آباد پہنچا دو اور پیسے جتنے ہوں گے دیکھ لیں گے تو اب وہ اسلام آباد پہنچاتا ہے وہ کہتا ہے جی دو ہزار روپیہ کرایہ بنا یہ کہتا ہے ڈیڑھ ہزار روپیہ بنا تو اب وہ مجبور ضرورت جو ہوگا دیکھ لیں گے اس کو ہم کہانی ان چیزوں کو جائز نہیں لکھا یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھا ایک جگہ حضرت نے کی شرح میں یہ فرمایا کہ معاہدے کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو بنیادی طور پر بظاہر ناجائز نظر آتی ہے لیکن انجام کار اگر پوری ریٹ راضی ہو جائے اور شریعت کی کوئی شک اس کے متعلق نہ ہوتی ہو تو وہ بھی جائز ہو جاتی مطلب یہاں پر سودا لے کے دو ہزار روپئے تعلیم تھا کا دو ہزار یہ دو ہزار تو بظاہر جو مجبور بیٹھ کی پہلے اس میں پہلے نہیں تھا لیکن وہاں پہنچ کے جب اس نے دو ہزار طلب کیے اس نے دو ہزار دے دیے تو میں صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں یہ ہو جائے گا حتیٰ کہ حضرت نہیں لکھا ہے اور یہ حضرت نہیں لکھ سکتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جو سودے کی وجہ سے بظاہر نظر آتا ہے کہ ڈائریکٹ ہاتھ سے جائے اس وجہ سے گنا ہوگا فرماتے ہیں پھر اسے گنا ہی نہیں ہوگا کیونکہ انجام کار یہ چیزیں اتفاق میں آ گئیں تو بڑے لوگ تھے تو وہ استعمال نہیں کرتے تھے ایسے نیک لوگ تھے ایسے متقی تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنے کو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کس استاد کے متعلق کہتے ہوئے میرا حضرت اپنے استاد کے متعلق کہتے تھے کہ دلی میں وہ اتنے برس رہے اور وہاں پر کبھی میں رات سے سامن لے کے نہیں کھایا تو اب کیا گیا پہلے سالن بھی دیتے تو پہلے لگے بازار میں سالن جو ہوتا ہے اس میں کتاب پیدا کرنے کے لیے امچور ڈالتے ہیں امچور جو ہے جس سے مسالے اور ڈالتے ہیں سیے بھی ڈالتے ہیں یہ امبی جو ہوتی ہے جس کا اچار پڑتا ہے کس سے بنتی ہے تو انہوں نے کہا دلی میں کی خرید و فروخت چائے نہیں ہوتی ہے سالن میں ہی لا کے ڈال دیتے ہیں اس لیے میں تقوا جو تھا اصل میں یہ چیزیں تھیں جس دن درجے تک پہنچا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فیوزات برکات اب تک چاہیے ساری بنائے تو رمضان روزہ تراوی یہ سب چیزیں لیکن اس میں بنیادی چیز ہے ایک چیز بنیادی طور پر اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ سے طواب کی نیت کرنا حضرت علی مدنی رحمت اللہ علیہ رمضان میں حضرت کو دیکھا اس کو بہت زور دیتے تھے جو آتا تھا ملتا تھا فرماتے دیتے روزہ رکھا ہوتا تھا جی طرح سے ثواب کی نیت کی تراوی پڑھنے جا رہے ہو ثواب کی نیت کی تو بار بار توجہ دلاتے تھے کہ ثواب کی نیت رکھو اور پھر وہ حدیث پڑھتے تھے کہ من کام رمضان ایمان ہو احتساب جس انسان نے رمضان کے روزے رکھے اور ترابی پڑی ایمان اور اللہ کے ثواب طلب کرنے کی نیت سے اور بار بار سنا رہے تھے کہ مسلمان بد نیت کم ہوتا ہے بے نیت زیادہ ہوتا ہے ثواب کی نیت ہی نہیں رکھتا ابھی فہاں نے لکھا ہے کہ اگر امام نماز پڑھاتے ہوئے امامت کی نیت نہیں کرے گا تو اسے امامت کا ثواب نہیں ملے گا کہ اب امام نماز پڑھاتے ہوئے امامت کی نیت کرے گا تو ہی ثواب ملے گا اور اگر عورتیں پیچھے نماز پڑھیں گی تو عورتوں کی امامت کی نیت ہنفی اگر نزدیک مستقل طور پہ کرے گا تب جا کر ان کی نماز ہوگی تو یہ سب چیزیں فطری مسائل میں درج ہیں تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنا ثواب ہے کس چیز کا نام ثواب اللہ کے قرب کا نام ہے اللہ کے قریب ہونے کا نام حضرت رضی اللہ عنہ ان کا جب انتقال ہوا تو جو ان کو دفن کرنے کے لیے جو لوگ گئے تھے ان میں عبداللہ اللہ محمد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور عبداللہ اللہ محمد رضی اللہ عنہ بہت ہوئے اور انہوں نے سبودانہ رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف بیان کی اور سبودانہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں یا تو اہل بیت کرام تھے رضی اللہ عنہ نے ان کی بڑی تعریف کی اس لیے رضی اللہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اصرار کیا اس بات پر حسن رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے اور تبور رضی اللہ عنہ اس کے نبی میں کھڑے ہو گئے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے تجارت بیان کرنے کے لیے تو اس اعتبار سے بھی ان کا حق بھی بنتا تھا تو تبور رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت بیان کی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور بہت رو رہا تھا لیکن سب سے زیادہ آپ ایک آدمی ہم نے یہی تھا سب سے زیادہ وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کرتا تھا یہ تھا پھر واقعہ سنانے لگے اور فرمایا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا کہ جس نے جنازے کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے ایک تیراک سواب ملا اور تیراک کتنا ہے اس کا وزن بہت بہار سے زیادہ اور جس آدمی نے تدفین میں بھی شرکت کی اسے دو تراج کا سواب ملا جب یعنی بہت بہار کو تولا جائے تو دگنا تولا جائے تو اس سے بھی زیادہ جو ہے سے ملا تو تبدیل محمد رضی اللہ کہتے تھے کہ میں نے کہا کہ یہ کس نے کہا کہ کیسی بات ہوگی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ کا رضی اللہ سے تو کہتے ہیں رضی اللہ آپ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا وہ رایا سچ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم یہی کرنا تھا لوگ سے جنازہ بھر کے واپس آ جاتے ہیں انہیں اتنا خراب ملتا ہے اور جو تک ٹھہرتے ہیں شرکت کرتے ہیں انہیں اتنا خراب ملتا ہے اس کی ایک وجہ اور بھی رجموائے بہت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس آخری دعا میں شرکت کرتے ہیں جو جو ہے قبر کو ہاتھ اٹھا کر مانگی جاتی ہے وہ دعا جو ہے آخری نیت کے لیے جو مانگی جاتی ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہوئے صاحب رضی اللہ عنہ کی کمی زیادہ کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جنازے میں نہیں اگر عبداللہ مسور رضی اللہ عنہ ان کا جنازہ تھا کیونکہ ان کے ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال بعد میں ہوا ابن فیب رضی اللہ کن بھی آتا ہے کن جنازہ پڑھنے جاتے تھے اور اور دیکھتے تھے کہ لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تو دور سے کہتے تھے کہ دیکھو جنازے سے کم معلوم ہو گئی اس تہوار سے معلوم نہ کرنا اس تیوہار کو ٹھیک ہمیں پہنچنے دے اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کام بھی آتا ہے ابن اس رضی اللہ عنہ کے جنازے میں واقعہ ہوا ہے جب ہاں آتا ہے کہ وہ پہنچے تو جنازہ ہو چکا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دعا جو آخری جاری ہم اس سے معلوم نہ کرنا رسول اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اسی لیے حاضر رحمد اللہ علیہ نے تقریر کی ہے اس بات کی آکار لائے اس پہ کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا قدر پہ یہ آخری دعا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو رضی اللہ کی حدیث بیان کی کہ دو قرآن اس کو ملیں گے جو تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے

یعنی وہ کہتے ہیں دیجیے سواد کے کام کریں نیکی کے کام کریں اچھائی کے کام کریں اسی لیے اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بھی اور بچے کو دودھ میں پانی ملا کر ہی تو بھی اللہ اتنا نظر دے گا اتنا روزہ اتنے والے کو دے گا تو رمضان میں ثواب کی نیت کرے گا روزے میں ثواب کی نیت کرے گا تراوی میں ثواب کی نیت کرے گا افطار میں ثواب کی نیت کرے گا پہلے میں جتنا ثواب کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس انسان کو اتنا ہی ثواب دے گا اور جتنا جتنا خدا سے ثواب سے غلط ہوگا اتنا اس انسان کو ملے گا تو ایک تو وہ چیز تقاوت کی اور دوسری چیز ثواب کی نیت کی اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے وہ آخری بات یہ ہے کہ آپ نے اس شادان کے خطبے میں جو ہے وہ بتایا نے فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا ہے ہم گساری کا اسی لیے اب تو یہ رواج جو ہے ختم ہی ہو گیا جو لوگ جو ہوتے تھے سال بعد شابان میں چلے جاتے تھے تو اس سال اس کا انتظام ہوا اس کے گھر جاتا ہے اس سے تسلی دیا عید سے پہلے چلے جاتے تھے ان کے گھر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو عید سے پہلے جاؤ اس کے ساتھ ساتھ پلے کی رواج تھے رسمیں تھیں لیکن یہ ایسی چیزیں تھیں جس میں معاشرے کو جسانیت میں باندھا گیا تھا یہ چیزیں ہوتی تھیں لنگاشر نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہے ہمدردی کا تو ہمدردی سے ہوگی ہمارے یہاں جو معاشرے میں رسومات تھی اور لوگوں نے اس کی بات کو اگر مخالفت بھی کی مخالفت اس اعتبار سے جائز بھی تھی کہ چلو اس کو سمجھنے لگے لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی اصل حالت کیا ہے اس لیے جب مفتی کا تجربہ بڑھ جاتا ہے اور مفتی اگر کا اس لیے ذکر آ رہا ہے کہ فتوے کے حقیقت اہل ہی وہ ہوتے ہیں اس لیے ہمارے یہاں یہ جو مسئلہ چل پڑا نا جس کی داری دیتی اسی سے مسئلہ بیچ میں بیٹھ گیا ہر داری والے کو پتا پتا چل جائے گا چار دن میں پتا چل جاتا ہے جدھر کوئی دیکھو داری والا مسئلہ پوچھو صاحب روایت نے لکھا ایک جگہ کہ مفتی کے علاوہ کسی سے مسئلہ پوچھنا گناہ کی بات وجہ اس کی یہی ہے کہ جس کا فیلڈ ہے نا وہ جانتا ہے اس میں کیا ہے وہ جانتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے وہ آدمی کی حالت دیکھتا ہے مسئلے کی نوعیت دیکھتا ہے اور بقا اوقات اپنا مطلب چھوڑ کے دوسرے کے مطلب کو فتوا دینا ہوتا ہے منشا کا آدمی ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر اعتبار کرتی ہے اللہ کے معاملے میں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان تم ہو تو اس کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ کیا اجر بھی اتنا ہی ملنا ہے ثواب بھی اتنا ہی ملنا ہے اور غلط کام کروں گا تو پکڑا بھی جاؤں گا تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے پکڑا دیتا ہے بتا ہوتا حالات گر جاتے واقعات گر جاتے کس کس وجود سے واقعات پکڑے میں بدل جاتے ہیں تو مفتی ہے جو حالات کو دیکھتا ہے اس کا اندازہ کرتا ہے کیوں وہ کہتا ہے کہ یہ چیز درست ہے یہ چیز نا درست ہے بعض اوقات چیز جائز ہوتی ہے لیکن عام آدمی سمجھ نہیں پاتا نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے تو ان کے متعلق آیا ہے کہ وہ مسکین جو جگہ ہے نا یہاں کے نشائر میں سے تھے تو ایک مانا سے مدت ہوئی ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ میں جب کے یہاں گیا تو میں نے عجیب چیز دیکھی اور عجیب چیز یہ دیکھی کہ دو حضرت کے مریض بیٹھے ہوئے تھے سب راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مراقبے کا آج موقع یہ تھا کہ کئی مرتبہ عشاء کے بعد مراقبے تو فجر کی نماز ہو جاتی تھی ایسے ہی کیا اور ایسے ہی اللہ کی یاد اور یہ ذکر تھا اور اتنی تفصیل سے وہ مراقبات کراتے بھی تھے تو کیا کے دو خلفاء کو دیکھا عجیب بات تھی ایک اٹھتا تھا تھوڑی دیر کے بعد دوسرے جا کے مدعا مارتا تھا زور سے اس کی پہ تو بیری کا گوشت پیدا اسی وجہ سے مکہ ہوا آتا تھا تو جو نئے نئے ہم جیسے گئے ہوئے تھے ہمیں ہنسی آتی تھی پھر کئی جگہ مولوی اس کو اس سے مقام آتا ہے پھر اس سے مقام آتا ہے پھر لوگ دیکھتے رہے چپ رہے کسی کو کسی کے ہاتھ سے چھیڑتے نہیں تھے یعنی جو حالت اس کے ساتھ ہے نا بس لوگ دیکھتے تھے چپ رہتے تھے کہ ہوگا کوئی معاملہ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا تو ہم نے اس مجلس کے بعد حضرت سے کیا میں کہا حضرت یہ جی، کیا ہو رہا تھا تماشا یہ اس کو اس کے مارتا تھا دونوں راستے میں جا کے بیٹھ رہا وہ اس کو اس کے مارتا تھا دونوں راستے میں بیٹھ رہے سر کیا رہتے اور آپ نے روکے ہی نہیں اور آپ دیکھتے رہے تو کہنے لگے کہ توحید کی نسبت اور رسالت کی نسبت دونوں کی آپس میں ضد ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں اور اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی توحید کی تجلیات پر اللہ کی وحدانیت کا غلبہ تھا اور اس کے جو وہ, وہ نور کا انوار تھے اس نے اپنے درجے میں دیکھا کہ اور کون ہے تو اسے یہ آدمی نظر آیا تو یہ بار بار اسے کہہ رہا تھا معانیت کی دنیا میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے تم حدود کا تناسب قائم کرو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بالکل مسلم اور سیاح لیکن اللہ ہی زیادہ غالب ہے تو تم اس حالت میں ڈوبو آگے چلو تو اس کے استعمال اور اس پہ حالت کا رنگ غالب تھا اس پہ وہ جلدی پڑ رہی تھی اور یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا تم تو عید کے اس مقام پہ اترو میری طرف اور سے چلتے ہیں پھر یوسف اس کے مارتا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے تھے میں دیکھ رہا تھا اور میں تک دونوں ٹھیک کرتا حضرت پرواز تھے کہ ہم نے خان خان دیکھا دو آدمی تھے حضرت کے خلاف آنے سے جب اٹھے اور ایک دوسرے سے چمٹ گئے بڑی دیر چمٹے رہے پھر اس کے ساتھ سے سنتا رہا اس کے ساتھ سے چمتا تھا تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا تو انہوں نے کہا ایک ہی وقت میں اللہ کی محبت کی تجلیات نے دونوں کو گھیر دیا اور اس پہ بھی وہی تجلی آتے ہیں اس پہ بھی وہی تجلی آتے ہیں اب تجلیات کو تو نہیں چوم سکتے لیکن تجلیات کا جو مظہر ہے نا ابھی وہ اس کو چوم رہا ہے اور اس کو چوم رہا ہے دونوں کو ایک ہی نسبت اس کا حاصل ہے تو اب یہ چیز وہ خود کہتے تھے کہ ہم نے جو دیکھی تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے لیکن وہ حضرات سمجھتے تھے اس لیے ہمیں تو اعتراض ہوا تو جب ہم نے اپنے کوئی باتوں ذکر کی تو کا کہا منصاف چھوڑو تم پڑھا پڑھایا کرو آواز کیا کرو چھوڑو ان کی باتوں کو یہ ایسے ہی ہیں پڑے رہتے ہیں یہ بات ہوتی ہے محمد نوانی صاحب نے بھی حضرت سے کہی تھی حضرت رحب الدین احمد اللہ علیہ السلام جب گئے تو منظور نوانی صاحب کہتے تھے کہ میں پہلے دن جب بیٹھا حضرت کے پاس کوئی دماغی چیزیں ایسی ہو گئی تھیں کہ مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں کہیں جا کر تنہائی میں وقت گزاروں سکون کی خاطر لکھنؤ شہر کے ہنگاموں سے دور تو میں جب رائے پور گیا حضرت کے پاس تو پہلے دن تو بڑے سکون اطمینان کی چیزیں سوچتا رہا تو مغرب کی نماز ہوئی میں حضرت کے پاس جا کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں زردیں لگا رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں مجھے بڑا ہوا تو میں نے حضرت سے پہلے ہی دن پوچھ لیا میں نے کہا حضرت جہاں تک ہم نے بڑا پڑھایا ہے دین میں اس کی یہ بدعات نظر آتی ہیں تو یہ کیا تو حضرت نے یہی جواب دیا حضرت صاحب اور بس آپ وہ کام کر رہے ہیں لکھنے پڑھنے کا دین اصل میں وہ ہے وہ کام کرتے رہیے باقی یہ ایسے ہیں نالائق کہ ان کو اور بیچاروں کو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تو میرے پاس آ جاتے ہیں یہاں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں بس کرتے ہیں حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیب کی بات تھی انہوں نے اس آپ کو کافی نہیں سمجھا تو اگلے دن پوچھا اگلے دن پوچھا جو بھی حضرت لکھا ہوا ہے ان کی کتاب ہے سب کیا اس کے آواز میں لیکن وہ حضرت صاحب جنہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی کر رہے تھے کہ حضرت نے جب یہ فرمایا تو پڑھاتے رہا کر ان لوگوں کو چھوڑو تو وہ میں اس کو سمجھ نہیں پایا کہ وہ کس طرح مجھے یعنی توجہ دلا دی تو افسوس ہم نے ان سے کچھ حاصل نہ کیا لیکن وہ اتنے عارف بلّہ آدمی تھے ایسی نظر تھی کہ وہ شریعت کو بھی جانتے تھے اور ان چیزوں کو بھی اور ان کے ایک مرید نے بھی مجھ سے بیان کیا ایسے جھوٹ نہیں تھا ایسے لوگ نہیں کہتے تھے کہ ہل چلاتے تھے حضرت خود ایک دن بڑا اصرار کیا ہم نے کہ گرمی شدید پڑ رہی ہے ہل چھوڑ گیا تو کہتے تھے میں اپنی روزی خود ہی کما لیتا ہوں اپنی زمینوں میں ہل چلاتا ہوں گندم آ جاتی ہے سبزی اگ جاتی ہے اسی سے کافی لیتا ہوں باقی میں نہ توفا نہ ہدیہ نہ کسی چیز میں پڑھتا ہوں تو کہتے تھے کہ ہم میں سے ایک اٹھا جوانی کا حال تھا تو اس نے ہل پہ جو ہاتھ رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گیا تو حضرت نے پھا کر لے جاؤ کمرہ میں میں کہتا نہیں تھا کہ نہیں کرو حلم جی چلانے دو تو اس نے بعد میں پوچھا کہ حضرت ہوا کیا میرے ساتھ میں نے جب اس حل پہ ہاتھ رکھا تو انوار نے مجھے گھیر دیا ہر طرف سے نور برس رہا تھا اتنا زیادہ کہ میں تو اس نور کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا میں تو زندگی میں ایسے نہیں لگا تو انہوں نے کہا بیٹے میں اتنا جو حل ہے نا یہ اتنا پتا اس پہ جب حل چلاتا ہوں تو اس حل چلانے میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوں اس میں یاد کرتا ہوں ڈیڑھ لاکھ مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں تو کہتے تھے کہ واقعی جو آدمی ہل چلائے ایک ٹکڑے تھے کسان اور ڈیڑھ لاکھ مرتبہ اس میں اللہ کو یاد کر لے یہ ہماری سے زیادہ چیزیں تھیں مگر یہ چیزیں تھیں تو وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن چیز تھی تو یہ جو یہ جو مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی کا ہے لوگوں سے بات اس پہ تھی کہ ہمدردی اور مسلمانوں کے ساتھ تعلق اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں کی نہیں سمجھ میں آتی چھوڑ دے نہ اس تحقیق کو جس سے پڑے ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا اس کے ساتھ بھی ہمدردی کسی اور طرح سے ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اسے بدنام کیا جائے کہ روزہ نہیں رکھتا ہے ایسے کرتا ہے اور ایسی چیزیں روزہ فرض روزہ اب نام کیا لینا کسی کو ان کے متعلق بدگمانی نہ ہو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس کا حضرت مسافر ہوں جہاں آیا اور رمضان کا فرض روزہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کا حضرت یہاں آیا ہوں اور مسافروں کھانا چاہیے کھانا نہیں مل رہا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ہمارے گھر سے کھانا لا تو جب کھانا رکھا گیا تو اس کے بعد کھانا آپ بھی میرے ساتھ کھا لے تو انہوں نے کہا میں کھانا کھا لیتا ہوں لیکن کھانے کے بعد جو میں کہوں گا اس سے تم بھی مانو گے اس کا اقرار بڑا تو انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا اور رمضان کا فرض ہوگا جو مریدوں نے دیکھا تو بہت سے لوگ کے چلے گئے انہوں نے کہا ایسے پیر کے پاس کیا جاتا ہے دیکھو یار رمضان کرو یا فرض ہو کھانا کھا رہے تو جب کھانا کھا چکے تو انہوں نے کہا کہ اب میری بات مانو گے اس نے کہا جی تو فرمانے لگے عیسائیت سے توبہ کر لے تو اس کا ہوش اڑ گیا اور چپ ہو گیا اور کیا لگا حضرت میں نے بڑی بڑی مسجدوں میں امامتیں بھی کی مسلمانوں میں راج نمازیں پڑھاتا رہا لیکن میں حقیقت میں واقعی عیسائی ہوں تو انہوں نے کہا کہ بس تو لو مسلمان ہو جائے تو اس نے کہا اچھا آؤں گا وہ عیسائی تھا سچا گیا جو بھی محکمہ ہوگا استعفا دے کے آیا اور آ کر پھر تار اب مرید ہوتا ہوں بس اب مجھے مسلمان ہی سمجھے تو رہا پھر جو مراکب اس کے مقامات ہوئے لیکن وہ جو مرید تھے وہ واپس چل رہے تو ان کا فرض زردہ توڑ دیا تو انہوں نے کہا فرض زردہ اسی لیے توڑ دیا مجھے پتا تھا کہ اس نے میری اگر بات مان لی تو یہ کفر سے نکل کے اسلام میں آ جائے گا اور مجھے کیا دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے بوڑھا آدمی میرے لیے کیا مشکل ہے دو مہینے روزے رکھوں گا میں تو ویسے بھی روزے رکھتا رہتا اور روزے کی طاقت نہ ہوئی تو دو سات مسکینوں کو کھانا کھلایا کھلانا کیا مشکل ہے لنگر چل رہا ہے وہ بھی کر دیں گے ایسا مان لگے کہ اگر ایسے شہباز آتے رہنا ایسے شکار ہمیں ملتے رہے تو میں پورے رمضان کے روزے ایک ایک کر کے توڑنے کو تیار بشتے کے لوگ کفر سے اسلام کی طرف آتے تو عیسائی تھا مسلمان ہو گیا بڑے مراسب کا آدمی بنا لیکن یہ ہر ایک کے لیے درست بھی نہیں ہو جاتا ہر آدمی اس طرح کی چیز کرے تو ہر آدمی کے حالات ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے ہمدردی یہ بھی ہے کہ آدمی دیکھتا ہے گرمی میں لوگ چل رہے ہیں گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ سواری پہ بٹھا لیتا ہے کہ اس کا روزہ آسان ہو جائے ہمدردی یہ بھی ہے کہ ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دیتا ہے ہمدردی یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے نہیں رکھا تو اس کو زیادہ تر ہمدردی یہ بھی ہے کہ قرض ہو جاتا ہے لوگوں کے قرض ادا کر دیتا ہے ان چیزوں سے سب کو رکھا تھا ان جو قرآن میں آیا ہے کہ وہ لوگ قیامت میں پہاڑ کو عبور کر جائیں گے جو گردنوں کو چھڑاتے ہیں تو گردن کا چھڑانا قرض کا ادا کرنا کسی آدمی کا بہت بڑی نیکی حتیٰ کہ جی کا رحمت اللہ کا قول انفی فقہا ہی نے نقل کیا کہ امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا زکات کا سب سے اچھا مصرف یہ ہے کہ کسی آدمی نے قرض لے لیا تو اس کا قرض ادا کر پھر حنفی تو اس کی بھی تفصیل نہیں کرتے کہ قرض اس نے خدا کی نافرمانی کے لیے لیا ہے یا کرما برداری کے لیے لیا ہے وہ کہتے ہیں قرض سب نے لے ہی لیا ہے نا قرض تو گیا ہے بیچارہ لوگوں کے قرضے ادا کر دو یہ بہت بڑی نیتوں میں سے ہے یہ کام ہے جو رمضان میں کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ نے